بسم اللہ الرحمن الرحیم گزشتہ نشست میں ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام تعلیم یا طریق تعلیم کے بارے میں بات کر رہے تھے اور ہم نے کہا تھا کہ ہم اپنی نشست میں انشاءاللہ اگلی دفعہ اس بات پر بات کریں گے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کن آداب تعلیم کو سامنے رکھا یا اگر ہم آپ کی سیرت پر نظر ڈالیں تو ہمیں کتنے طریقے تعلیم کے کتنی صورتیں کتنے اسلوب ہمارے سامنے آتے ہیں اس کے لیے یقیناً ہمارا حدیث کے ذخیرے پر بڑی گہری نگاہ کی ضرورت ہے احادیث کا جو ذخیرہ ہمارے سامنے ہے جو ہم تک پہنچا ہے ہر ہر حدیث شریف اس بارے میں مختلف گوشوں سے روشنی ڈالتی ہوئی نظر آتی ہے ایک چیز تو جو آپ کو بڑی واضح ملے گی وہ یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریق تعلیم عملی اور مشاہداتی تھا پریکٹیکل تھا یعنی وہ کوئی فلاسفیکل طرز تعلیم نہیں تھا جس میں فقط اندازوں سے اور جس میں فقط جو ہے وہ تصورات پر گفتگو کی جاتی ہو ایسا نہیں تھا اور صاف پتہ چلتا تھا کہ آپ جو گفتگو کر رہے ہیں وہ خیالی اور تصوراتی نہیں ہے وہ بڑی یقینی ہے بڑی قطعی ہے اور اس سے حاصل ہونے والا علم بھی بڑا یقینی علم ہے یہ خود دائی کی اور معلم کی گفتگو بتاتی ہے اور اگر آپ اس کا موازنہ اسلام آنے سے پہلے کے معلمین سے یا اسلام آنے سے پہلے کے مدرسین سے کریں آپ کو جو یوٹوپین سٹیٹس کے جو آئیڈیے ملیں گے اس میں جو تصور تعلیم اور اس میں جو تصور مساوات اور اس میں جو تصور عدل اس سے پتہ چلے گا کہ ان کے ذہن میں خیالی ریاست ہے اور شاید خود کہنے والے کو بھی یقین ہے کہ اس کا عملی تطبیق اس کی ممکن نہیں ہے اس اس نظریے کی کا نفاذ اور اس کی امپلیمنٹیشن ممکن نہیں ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کا یہ جز بڑا اہم اور بنیادی ہے آپ دیکھیے کہ حجت الوداع کے موقع پر عرفات کی صحرائی اور میدانی کلاس روم میں کم از کم سوا لاکھ سے ڈیڑھ لاکھ کے درمیان شاگرد موجود ہیں اور اس موقع پر جو کچھ کہا گیا سب نے سنا توجہ سے سنا اور ہر ایک نے اس سے فائدہ اٹھایا اور آج بھی اس تعلیم کی بازگشت ہماری ہماری درسگاہوں کے میں ہمیشہ چل رہی یہ ایک معلم کی تاثیر ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کن طریقوں سے تعلیم دیا کرتے تھے اور آپ کے سامنے کیا چیز ایک تو یہ پتہ چلتا ہے آپ کے اور صحابہ کے درمیان جو سوال و جواب ہوئے ہیں اور جو گفتگو ہوئی ہے کہ آپ اپنے مخاطب کی جو آپ کے سامنے جسے آپ خطاب کر رہے ہیں اس کی نفسیات کا بڑا گہرا شعور رکھتے تھے علم النفسیات سے بڑے واقف تھے کیونکہ ایک ہی قسم کے سوالات کے مختلف جوابات آپ کو ملیں گے وہ مخاطب کی رعایت کرتے ہوئے جواب افضل افضل عمل کے بارے میں پوچھنے والے ایک سے زائد افراد آئے اب چونکہ آنے والے کے احوال مختلف ہیں اور پوچھنے کا منشا مختلف ہے اور اس کی ضرورت مختلف ہے تو جوابات بھی آپ کو مختلف ملیں گے اس کو آپ تضاد نہیں کہہ سکتے کہ جواب میں تضاد ایک نے پوچھا آپ افضل عمل کیا ہے آپ کے حال کے مطابق آپ کے لیے جو چیز افضل ہے جواب وہی ملے گا انہوں نے پوچھا کہ افضل عمل کیا ہے تو ویسا ہی جواب ہے کہ جو عمل ان کے لیے افضل ہے کیونکہ حالات انسانوں کے مختلف ہوتے ہیں زمانے کی ضروریات مختلف ہوتی ہیں تو کسی کو کہا ہے کہ جہاد افضل ہے کسی سے کہا ہے کہ والدین کی خدمت افضل ہے کسی کو کچھ اور کہا ہے کہ وہ چیز افضل ہے تو یہ مخاطب کی نفسیات کا علم اور اس کا بڑا گہرا شعور ہے دوسری بات جو ہمیں بڑی ملتی ہے کہ طلب علم کے لیے آنے والوں کا بڑی خندہ پیشانی کے ساتھ استقبال ہے ایک بڑے مشہور صحابی حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مجھے منظر آج بھی یاد ہے کہ آپ مسجد نبی کے اندر اپنی لال رنگ کی چادر کی ٹیک لگا کر آپ استراحت فرما رہے تھے تو میں نے آ کر کہا کہ میں طلب علم کے لیے حاضر ہوا ہوں تو آپ نے آپ نے فرمایا کہ طلب علم کے لیے آنے والے کو خوش آمدید صحابہ کہتے ہیں یہ بھی ہمیں وصیت فرمائی کہ تمہارے پاس دور دور سے لوگ پڑھنے کے لیے آئیں گے ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا اور یہ میری خوش آمدید ان تک پہنچانا اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک تو حوصلہ افزائی اور ایک موٹیویشن ان لوگوں کے لیے جو دینی علم کو حاصل کرنے کے لیے آنا چاہتے ہو تیسری بات آپ کو یہ نظر آئے گی کہ جوابات جس طرح چونکہ نفسیات کا شعور میں نے پہلے ذکر کیا جوابات بڑے تسلی بخش ہیں کہیں ایسا نہیں ہوگا کہ آپ دیکھیں کہ سوال کرنے والا بعض اوقات ایک سوال کے جواب میں مزید سوالات بھی ہوئے اور پورے تسلی بخش جوابات دیے گئے ہیں جن لوگوں نے آپ سے سوالات کیے ہیں تو ان کی پوری تسلی ہوتی ہے اور ان کو بڑا یقین حاصل ہوتا ہے اس کے بعد اچھا ہر جواب ضروری نہیں کہ فوری دیا گیا جو کسی نے ماباد طبیعت سے متعلق سوالات کیے ہیں کسی نے روح کے بارے میں پوچھا ہے کسی نے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھا ہے تو یہ نہیں کیا کہ فوراً جو آیا جواب بن پڑا بلکہ بعض جگہ وہی کا انتظار کیا اور کہا ہے کہ اس کا جواب تو میں کل دوں گا اس کا جواب بعد میں دوں گا اور پھر وہی نازل ہوئی ہے وہی سلقان روس کو ربی آپ سے یہ لوگ اس بارے میں پوچھتے ہیں ان کو یہ جواب آپ دے دیجیے تو وہاں پر یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بعض سوالات کے جواب کے بارے میں کہا گیا کہ اس کے لیے وہی کا انتظار ہے اور وہی جب ہو جائے گی تو دوسرے کو متوجہ کرنے کے لیے مختلف طریقوں کا استعمال ہمیں ملتا ہے ایک تو آپ جب تک مجمع پورا خاموش نہیں ہو جائے کرتا تھا تو بات نہیں کرتے تھے ان کو خاموش کرنے کے لیے بھی مختلف طریقے آپ کے ہاں مختلف اوقات میں استعمال کیے گئے کبھی اگلے کا نام لے کر پکارا ہے تاکہ وہ متوجہ ہو جائے کبھی اس کے اس کے نیک جذبات کو ابھارنے کے لیے کنیت سے مخاطب کیا چونکہ یہ عربوں کے ہاں بہت ایک اعزاز کی بات تھی کسی کو اس کی کنیت سے مخاطب کرنا تو ان کو کنیت سے ان کو خطاب کیا ہے باپ کے بیٹی یا بیٹے کی طرف نسبت کر کے کبھی آپ نے ایسا بھی کیا ہے کہ مخاطب کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر بڑی اپنائیت کے ساتھ اور بڑے تعلق کے ساتھ اس سے بات شروع کی ہے اس سے اور یہ صحابہ کرام نے بعد میں جب ان حادیث کو روایت کیا ہے تو ان کی آنکھوں سے آنسو بہے ہیں کہ مجھے وہ منظر یاد آتا ہے میرے ہاتھ حضور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں ہاتھوں کے درمیان تھا اور آپ نے مجھے یہ بات ارشاد فرمائی تھی جو صحابہ ان حادیث کو روایت کرتے ہیں تو مورخین لکھتے ہیں کہ ان کی آنکھوں سے اس منظر کو یاد کر کے بعد میں بھی ان کی آنکھیں جھرنوں کی طرف بہی ہیں یہ سارے وہ وہ صورتیں ہیں جس میں آپ کے ہاں یعنی دوسرے کی کے نفس کو اور دوسرے کی طبیعت کو پورے طور پر اپنی طرف متوجہ کر کے تاکہ میرا پیغام دل میں ہو جائے بسا اوقات کوئی اہم بات کر دیا کرتے تھے تو اس کو تین دفعہ دہراتے تھے کیونکہ آپ جو تعلیم لے کر آئے ہیں وہ وقتی تعلیم نہیں اس کے ساتھ کسی مخاطب کی سامنے والے انسان کے دس پندرہ بیس سال کی زندگی کا فائدہ وابستہ نہیں ہے اسی طرح آپ اپنے ہاتھوں کے اشارے سے گفتگو کیا کرتے تھے آپ نے مختلف موقعوں پر اپنی انگلیوں کا استعمال فرمایا ہے اور مختلف چیزوں کا بتایا ہے اس بارے میں اس کو بھی حدیث کے راویوں نے محفوظ کیا ہے یہ بھی ہوا ہے کہ آپ نے زمین پر لکیریں کھینچ کر اور نقشے بنا کر صحابہ کو سمجھایا ہے جس کو آج کل آپ ملٹی میڈیا پروجیکشن کہتے ہیں کہ مختلف نقشے پریزنٹیشن دی جاتی ہیں سامنے اس کا تصور باقاعدہ آپ نے شکل بنائی کہا کہ یہ دیکھو یہ انسان کی عمر ہے اور یہ انسان کی خواہشات ہیں اور وہ اس کی عمر سے بھی آگے جا رہی ہیں خط لمبا کھینچا جو اس سے باہر نکل رہا ہے اس میں سے اور اس طریقے سے صحابہ کو سمجھایا ہے آپ تشبیح اور مثالوں کے ذریعے بھی سمجھایا کرتے تھے مختلف چیزوں کو مختلف چیزوں سے تشبیح دی آپ نے معروف حدیث سنی ہوگی ایک ہاتھ میں ٹہنی لی اور اس کو ہلایا اور پوچھا کہ بتاؤ کہ جب اس جب اس ٹہنی کو ہلا دیا تو اس سے اس سے گناہوں کے جھڑنے سے اس کو تشبیح دی کسی سے پوچھا یہ بتاؤ کہ کسی کے گھر کے سامنے نہر ہو دن میں پانچ دفعہ وہ اس میں نہاتا ہو تو کیا اس کی جسم پر وہ گندگی رہ جائے گی اب وہ آدمی کے ذہن میں وہ مثال تازہ ہو جاتی کہ نہیں کوئی گندگی نہیں کہاں نماز پڑھنے والے کی مثال ایسی ہے تو مثالوں سے اور تشبیہات سے بھی اپنی بات سمجھایا کرتے تھے ایک اور طرز ہمارے سامنے آتا ہے جو بڑا عجیب ہے اور اگر آپ کو یقیناً سنا ہوگی آپ نے یہ بات حدیث جبرائیل کو آپ دیکھیے صحابہ نے اس منظر کو پورا بیان کیا کہ ایک صاحب آتے ہیں سفید لباس میں بالکل سفید کپڑے اوپر سے نیچے تک ہم نے سے سفید ہی کبھی نہیں دیکھی آ کر آپ کے بہت قریب بیٹھ جاتے ہیں اور گھٹنے سے گھٹنا جوڑ لیتے ہیں اور اب ڈائلگ ہو رہا ہے سوال و جواب ہو رہا ہے اور سوال و جواب بھی ایسا ہے کہ کہتے ہیں ایمان کیا ہے اب بتائیے پیغمبر سے کوئی پوچھنے کی بات ہے کہ ایمان کیا ہے پیغمبر کو ایمان کا نہیں پتا ہوگا تو اور کس کو پتا ہوگا تو ایمان کا انہوں نے بتایا اچھا پھر پوچھ رہے ہیں کہ احسان کیا ہے اب پیغمبر سے احسان کا پوچھا جا رہا ہے جو جو کائنات میں احسان کی سب سے بلند ترین کیفیت کے اوپر فائز ہے جب وہ صاحب چلے جاتے ہیں تو صحابہ کہتے ہیں ہم نے پوچھا کہ یہ کون صاحب آئے تھے تو کیا جواب دیا کہ جبرائیل آئے تھے تم کو سکھانے کے لیے دیکھیں گفتگو کس کے درمیان ہو رہی ہے حضور اور جبرائیل کے درمیان لیکن صحابہ سے کہا تو آج کل جو ایک طرز ہے کہ دو ادھر سے ہی نکلا ہوا طرز ہے کہ دو بندوں کو کھڑا کر کے ان کے درمیان ڈائلاگ کرایا جاتا ہے اور پوری کلاس آپ کی کلاسوں آپ کی کورسی کتابوں میں حوار اگر عربی کی کتابیں ہیں یا ڈائلاگ کے نام سے ایک مکالمہ ہوتا ہے تو اس میں یہ طرز ہمیں وہاں پر وہاں سے اس کی ملتا ہے کہ جبرائیل اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان گفتگو ہو رہی ہے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ آپ کو سکھانے کے لیے صحابہ سے کہہ رہے کیونکہ جب یہ بات ہو گئی تو صحابہ کو پتہ چل گیا کہ ایمان کی تعریف کیا ہے صحابہ کو پتہ چل گیا کہ احسان کی تعریف کیا ہے یقیناً حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں یہ چیزیں پہلے سے تھیں مگر مخاطبین کو پتہ چلا اور اس کے بارے میں بتایا گیا تو اس مختصر سی ڈشز کے اندر ہم نے یہ اس بات کو دیکھنے کی کوشش کی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس جس نئے پیغام کو بظاہر جو اس وقت کے انسانوں کے نیا تھا اس کو اتنی کم مدت میں کیسے لوگوں تک پہنچایا اور اس کے کیسے لوگوں نے اس کو اتنی تیزی کے ساتھ قبول کیا اور کیسے اس نے ایک دنیا میں نئی تعلیمی روایات کا چلن ڈالا اس میں کون کون سے عوامل اور کون کون سے فیکٹر تھے یہ ہماری اس آج کی گفتگو کا خلاصہ تھا جی میں پوچھنا چاہوں گا کہ جیسے کہ آپ نے بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مسلمانوں ایک نظام تعلیم دیا دور حاضر میں ہم اس نظام تعلیم کے ساتھ ساتھ اس کا ایک نظام دیکھتے ہیں ایک ان کی درج گاہیں ہیں اور ایک موجودہ نظام ہے ایک تو اس وقت چودہ سو سال پہلے اس کا کیا نظام تھا اور کیا ان کی بالکل کہ اس زمانے میں کیا ترتیب تھی یقیناً ہمیں جو چیزیں سامنے نظر آتی ہیں ایک بہت معروف چیز یقیناً آپ نے سنا ہوگا اس کے بارے میں صفحہ صفا کے چبودرے کا ذکر ملتا یہ مسجد نبی کی اگر قبلے کی طرف آپ کی پشت ہو تو آپ کے دائیں طرف اس موجودہ دور میں بھی صفا کا چبوترا تھا جو کہ اب ایک اور چبوترا بنا دیا کہ یہ تو وہ جگہ نہیں ہے اصل جگہ جو ہے مسجد نبی کے موجودہ ہال کے اندر وہ آ چکی ہے یہاں پر ایک فقرا صحابہ کی جماعت بڑے مسکین لوگ یہاں مستقل رہا کرتے تھے اور ان کی شب و روز کا ان کا مشغلہ ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے علم کا حصول تھا اور کسی کے گھر باغ میں کھجورے آ گئیں تو اس نے لا کر وہاں پر ٹانگ دی اور انہوں نے اس کو کھا لیا اگر مل گئی نہیں کھایا تو بھی ایسے گزر گیا فقر و فاقے کے ساتھ اس صفحہ کے چبوترے سے بڑے بڑے محدثین بڑے بڑے فقہا اور بڑے بڑے علماء اس جگہ سے پیدا اس کے علاوہ مسجد نبی میں عمی حلقے لگا کرتے تھے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک دفعہ تشریف لائے مسجد میں دیکھا تو دو حلقے لگے اس سے پتہ چلتا ہے ذکر کے حلقے بھی لگتے تھے ذکر و فکر کے اور تعلیم کے بھی اور آپ جا کر کچھ دیر ان کے ساتھ بیٹھ کر پھر باقاعدہ مستقل طور پر آ کر تعلیم کے حلقے کے ساتھ بیٹھ گئے جہاں پر علم پڑھا پڑھایا جا رہا تھا اور یہ وہ الفاظ ادا فرمائے جو آج بھی تعلیم کے شعبے سے وابستہ لوگوں کے لیے ایک بہت بڑی تسلی کا سامان ہے کہ کہ مجھے استاد بنا کر بھیجا گیا مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا اس لیے مجھے زیادہ زیبا ہے کہ میں اس حلقے میں بیٹھوں ہم نے دو نشستوں میں نظام تعلیم پہ بات کی کسی بھی نظام تعلیم کی کامیابی اس کے نتائج پہ مرتب ہوتی ہے اگر ہم سے کوئی سوال آپ سے سوال کیا جائے کہ اس نظام تعلیم کے نتائج کیا ہیں تو اس کا جواب کیا ہوگا بالکل یقیناً شاید اس نظام تعلیم نے جس طرح کے نتائج پیدا کیے جو مدینہ منورہ میں ہمیں جو لوگ پیدا ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں اور جس کا ذکر تاریخ ملتا ہے ان کے کمالات کا اعتراف ان کے بدترین دشمنوں نے بھی کیا دوسرے مذاہب نے بھی کیا ایسے لوگ وہاں پر اس نظام تعلیم اور یقیناً اس کے لیے اگر ذرا سا کسی کو تھوڑی سی ماضی کی طرف وہ چلا جائے اور دیکھے کہ یہ نظام آنے سے پہلے کیا حالت تھی اور کیسے لوگ تھے اور پھر اس نظام کے آنے کے بعد کیسے کیسے لوگ اس معاشرے میں پیدا ہوئے اور وہ اخلاقی اعتبار سے کہاں پر تھے وہ تقوی کے اعتبار سے کہاں پر تھے احساس ذمہ داری کے اعتبار سے کہاں پر تھے عمر فاروق جیسے اس کے اندر منتظم مزاج لوگ موجود ہیں جن کے انتظام کی آج بھی داد اور تعریف کی جاتی ہے آپ کو یہ بات بھی سن کر حیرت ہوگی کہ ہمیں تاریخ کی کسی کتاب میں قرآن پاک سے پہلے کسی عربی کتاب کا باقاعدہ تذکرہ نہیں ملتا عربی زبان میں لکھی ہوئی کسی باقاعدہ کتاب کا تو جس زبان میں قرآن کو نازل کیا گیا ہے وہ کوئی پہلے سے یونانی زبان کی طرح کوئی بہت رچ کتب خانہ اپنی پشت پر نہیں رکھتی قرآن سے اس کی ابتدا ہوئی ہے اور دو سو سالوں ہی کے عرصے پہ ہی دو تین سو سالوں میں ہزار ہاتھ تصانیف آپ کے سامنے آتی ہے اور انسانوں کا وہ گروہ تیار ہوا جس کی کامیابی کے لیے جس کی کامیابی کا سرٹیفکیٹ میری آپ کی اس دور کے انسانوں کی جانب سے نہیں ملا بلکہ ان کو سرٹیفکیٹ خود کتاب اللہ میں ملا ان کو فائزون کہا گیا ہے ان کو مفلحون کامیاب کہا گیا ہے ان کو الائے کام حق کا کہا گیا ہے ان کو رضی اللہ وربو عن وہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہیں تو اس نظام تعلیم سے پیدا ہونے والے افراد کی کامیابی اور ان کا معیار کی اونچائی اور بلندیوں کو چھو جانے کی کی تصدیق اور اس کا سرٹیفکیٹ کتاب اللہ دیتی ہے اور ان کو سمجھتی ہے کہ وہ اس نظام تعلیم سے گزر کر اس معیار پر پہنچ چکے ہیں کہ ان کے ایمان کو ساری انسانیت کے لیے معیار بنا دیا گیا بھائی ماں تم بھی پکا کہ اگر تم لوگ ایسا ایمان لے آؤ جیسے یہ لوگ لے کر آئے ہیں جو اس نظام تعلیم کے پروردہ اور اس کی پیداوار ہیں تو پھر تم بھی کامیاب ہو جاؤ گے جیسے یہ لوگ کامیاب ہیں تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس اس نظام کی کامیابی کا تجربہ دنیا میں ہو چکا ہے یہ کوئی تجرباتی مراحل سے گزر نہیں رہا اس کے کامیاب نتائج پر کتاب اللہ نے دلالت بھی کر دی ہے اس کے کتاب اللہ نازل بھی ہو چکی ہے آج بھی موجودہ مسائل کا حل ہمارے تعلیمی نظام میں جو جو خرابیاں ہیں اور جو سقم ہیں وہ سب کے سب اس اس دور کے ان چیزوں کو جو آسمانوں سے آئی ہوئی چیزوں کو سامنے رکھ کر اپنے مسائل کو اس میں حل کرنے کی کوشش سیرت کے نور سے سیرت کی روشنی سے اپنے اندھیروں کو دور کرنے کی جو کوشش ہوگی یہی ہمیں کامیابی کی طرف لے کر جائے گی اس کے علاوہ ہمارے سامنے کوئی اور رستہ نہیں واخر داوانہ ان الحمد للہ رب العالمین درس قرآن ڈاٹ کام آپ کے لیے پیش کرتا ہے تفصیل قرآن مولانا شیخو کی آواز میں اور اللہ کہتے ہیں یاد کرنے کے لیے آسان پڑھنے کے لیے آسان اور سمجھنے کے لیے آسان اس کے علاوہ اس مقبول ویب سائٹ پر آپ سنیے معروف عالم دین کے اصلاحی بیانات تو اسلام کا نظریہ یہ ہے ہم دو نات بچوں کے لیے اصلاحی کہانیاں اور بہت کچھ محمد روزہ قریب آ رہا ہے بلندی اپنا نصیب آ رہا ہے W W W dot this dot com